یہ جو اب تیسری صورت آ رہی ہے اس چھوٹے گروپ کی سب گروپ کی صورت الحج اس کا اسٹائل بالکل مختلف مزاج منفرد لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بالکل منفرد ہے جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں سورہ یوسف منفرد اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ تاہا وہ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات واضح ہو جائے گی دوسرا سب گروپ اس میں یہ دو صورتیں تقریباً ایک مزاج کی ایک ایک ان کے درمیان جو ہے نسبت غوجیت سورہ راز اور سورہ ابراہیم میں تیسری سورہ سورہ ہجر ہے اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے سورہ راز کے چھ رکوع ہیں اور تینتالیس آیات ہیں گویا کہ سات آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے سورہ ابراہیم کے سات رکوع ہیں باون آیات ہیں ساڑھے سات آیت پھر رکو سورہ ہجر کے چھ رکو ننانوے آیات ہیں ساڑھے سولہ آیات فی رکو آپ کو ملیں گی یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ردم بہت تیز جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے دریا کلہار جس نے بھی دیکھا ہے دریا سواد دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور تو ان کی چڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی بلکہ دریا سندھ یہ پورا جو ہے یہ شاہراہ ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھیے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو اب آپ کو معلوم ہے دریا سندھ جب دریا خاں کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ چودہ چودہ ویل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا بارشوں کے زمانے میں چودہ چودہ ویل چوڑائی اسی طریقے سے نیچے پور کے ایریا میں تو یہ فرق ہے اس آیات کا جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ان میں سوتی آہنگ بہت نمایاں اس میں ایک موسیقی اور زنا کا پہلو بہت ہی واضح اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں کھل کھل کر آتے ہیں بڑی جو جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں اور قیمت آیات ہوتی ہے بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی ان مزاج بدلنا شروع ہوا درمیانی دور میں کچھ اور اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں لمبی لمبی ہیں اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے ایک ایک آیت آیت آیت البر وہ ہم پڑھ چکی آیت الدین ایک آیت کتنی بڑی پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمایاں نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ کاف میں دیکھتے ہیں سورت النجم میں دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں سورہ ملک میں دیکھتے ہیں یہ جو صورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں انہیں کی طرح کی ایک صورت یہ سورہ ہے اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے اب یہ کہ مصحف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے اب میں بہت جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ عالم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی منوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے مضامین جو ہیں تقریباً ایک ہی طرح کے دوہرا دوہرا کر آ رہے ہیں وہی ایک ان کا مطالبہ موجہ دکھاؤ حصے کو نشانی دکھاؤ اس کا جواب تو رد و قدا جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں پانچ صورتیں ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے تو گویا کہ اس مونوٹمی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ سورہ شعرا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سو ستائیس آئے ہیں اس کی کل چودہ رکو ہے تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا سولہ سترہ آیتیں ہر رکو کے اندر سورہ شعرا اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ ہجر کا مضمون دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر وہ جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو تیرہویں پارے میں شامل ہے اور اس کے بعد پوری سورت جو ہے روباما یا بخد الزین کفرو یہ پوری جو ہے دوسرے پارے چودہ پارے کے اندر ہے یہی صورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو گیارہویں پارے میں تھیں اس کی پانچ آیتیں جو ہیں یہ گیارہویں پارے میں اور باقی پوری صورت بارہویں پارے میں تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں وہ بعد کے زمانے میں کی گئی ہے اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا جبکہ منزلیں پوری پوری صورتیں تین صورتیں پانچ صورتیں سات صورتیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکی اور مدنی صورتوں کے ہے پوری پوری صورتیں یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی منزلوں کا تذکرہ کیونکہ دور صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام را یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے اب علی فلام را پانچ صورتیں علی فلام را سے اور ایک صورت علی فلام نیم را دل کا آیات ان کتابیں اور قرآن مبین یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہے اور قرآن مبین کی آیات ہے روما یمد النبین کفر کثر اللہ قانو مسلمین ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا ذر ہوں یا یا تمکتا ہوں این ابھی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجیے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے یہ کھا پی لیں تمتو کر لیں فائدہ اٹھا لیں زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چڑھنا چلنا ہے کر لیں وہ یل ہے العمل اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھے یہ جو یل ہم العمل ہے اللہ یوہی الحا ان غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے ما کل و کفا خیر الما قصور و اللہ اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دیں اگر زیادتی ہے فراوانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو ماں کل و کفا خیر مما کسر و اللہ اللہ کو متقاصر وہ صورت کا ذہن میں رکھیے وہ ہو ہے طول عمل کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگن رہتا ہے زندگی ختم ہو جاتی فسو فیا لبون تو قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے گی وما من قریت اللہ ولا کتاب معلوم اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا ماں تسلے کو امتی نہ جلا وہ ماں استا اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ آگے نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے وہ وقت تو معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے ذکر ان نقل مجنون اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے ان نقل مجنون ہمارے نزدیک کہ تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا سایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا لہٰذا محاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص آلو یا یو اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزل اللہ ذکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہوا ہے یاد دہانی نازل ہوئی ہے ان نقل مجنون ہمارے نزدیک کے تم دیوانے ہو گئے ہو معذ اللہ معاذ اللہ دوما کاتینہ نہ بل ملا پینکنٹ میں نسہ میں کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو مان نظر الملائکت اللہ بالحق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے فیصلہ لے کر آتے فرشتے آئے تھے حضرت لوج کی قوم کے اوپر اور اور آمورہ کی بستیوں پر عذاب ڈالنے کے لیے آ گئے تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مان نظر الملائکت اللہ بالحق وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں وبا قانون ادم منظرین اور پھر انہیں کوئی اور مہلت نہیں دی جاتی انا الزل نہ ذکر و انا لہو دور یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آئے مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک تو تعلق ہے انا نہ نزل ذکر کا تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تو کو بھی اور انجیل کو بھی تو اللہ نے نازل کی ہم پڑھ پڑھتے ہوئے صدح معیٰ انض اللہ تورا فی ہے ادم ونور فی ہا ادم ونور انجیل نہ کی ہم نے اس میں ہدایت بھی تھی دور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہو لہا فضول ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہے نامکمل ایڈیشنز ہیں یہ تو یوں سمجھ کہ انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئی ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اسے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی مردوں کیا تمہارے نزدیک قرآن محفوظ ہے یا نہیں اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وہی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام ابس تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وہی جانی جانی چاہیے اس کا جواب ہو جائے گا یا کہیں کہ کام تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی محفوظ نہیں رہی تب بھی وہی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواب پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراض کر لے کہ ہدایت قرآن میں قابل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجرائے وہی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے کہ وہی تو ایک نعمت تھی کیسے بند ہو سکتی ہے وہی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجرائے وہی کے لیے ضرورت عقیل جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنسیق ہو گئی ہو جو کہ پھر وہی کے ذریعے سے اس کی تصحیح ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وہی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں ارسلنا من قبل کا فیشیا اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیعہ اس علیحدہ ہو جانے والے کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئی نسلوں کے اندر حضرت نو علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئی تو یہ گویا کہ شائع ہونا علیحدہ ہونا پھیل جانا پھیلتی چلی گئی وما یاتی ہند رسول قانون قانو بھی سے اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحصائی کرتے رہے تمسر کرتے رہے غزال کا نش فی قلوب المجرمین اسی طریقے سے ہم اس کو چبو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جا کر وہ چبھ جاتی تھی وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کی مفادات پر زد پڑتی تھی تو استحصا کرتے تھے لا یو به وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر قد خلق سنت الاولین اور اے نبی یہ پہلو کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئیں لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا وہ لو فتح نہ علیہ باب من سمائے فضل یہ یار اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے نقالو انما شکر تب سارونا کہ ہماری تو نگاہوں پر کچھ جادو کر دیا گیا شکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بل نہ قوم و حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها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 کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استحضا کر رہے تھے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا نزل ذکر و کا مجنون اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توادن ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے یہ مجمون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے مجمون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شہ کو اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے لفظ جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین ڈھکی ہوئی ہے زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے جنت وہ ہے جن علیہ نیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات نے اس پر تاریخی کا پردہ تاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کو آسیب کا سایہ ہو گیا تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار ہرا میں اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبرائیل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدرو کوئی کا سایہ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقع ایک بالکل چونکہ نئی بات تھی لہذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا تو کوئی نہ کوئی جنون ہو ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجیے جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے انتیس پارک دوسری سورت اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورج مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اسی مشابہت کی وجہ سے قرآن مجید کا ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر ظہور کا پردہ کاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچے اتر گئی ہے وہ حافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میموری جو ہے اب اس کے نہ کتنے تہخانے ہیں ان میں کسی نچلے تہخانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فوراً دوست یاد آ گئے تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسلی بات یاد آ گئی اسی طرح یہ آیات آفاقیہ آیات انفسیہ آیات قرآنیہ یہ آیات ہیں نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے تاکہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈارمنٹ پوزیشن میں ڈارمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے تو از ذکر دی ریمبرنس یا دی ریمائنڈنگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہور کے اور نسیال کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تارا کرنا جالنا سے سمائے بروجن اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے مزین للناظرین اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وہ حافظ ہے بالکل شیطان البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے کی جگہ بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے جو بھی شیطان مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئی جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی ملا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سیلف کانشیسنیس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعور ہی نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹینشیل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے بس میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاصے وسوخ سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے کیونکہ ہماری اس پوری جو فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبا کہلاتا ہے تو اس کا جو ممبا سرچشمہ چشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور ذرائع کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب اس کا اجرا ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں ارض کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائل نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹسٹ پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثابت کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان مل گئے کلو میں نند رب دینا ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقا ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کوآپریشن ہو جاتی ہے وہ حفیظ نہ بالکل شیطان الرجیم اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہیں اتنا منش طرح کا سما سوائے اس کے کہ جو کچھ چرا کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں کیونکہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہذا اس کی وہ دولت اسی وجہ سے یہ جن تھا عزادی لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اللہ منیستر کا سما اگر کسی نے کوئی کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ شہاب و مبین تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مثال ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے ہیں ارجا مدد نہ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے القینا فیحا رواسیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے یہ پہاڑ جو ہے پرانے مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران امبتنا فیحا بالکل نشی موجود اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہے وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا ہجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر تمام چیزیں جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے بالکل نشائی موضول ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے بجالنا لکوف لقوف معاش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے وہ من نس تم نہ یقین اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ دانا ڈالنا ہے لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں اس کو رزق دینے والے ہم اس پہنچا رہے ہیں ام من شعل اللہ اندنا ہو اور نہیں ہے کوئی شہر مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لامتناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لمیٹڈ نہیں ہے لیکن وما نقص اللہ بے قدر معلوم ہم نہیں نازی کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق جو طے شدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ اسٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کیوس ہو جائے وہ ارسل ریاح نواتحا اور ہم بھیج دیتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں نواتحہ کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے لیکن اب ادھر اشارہ ہو رہا ہے جدید سائنس کے حوالے سے کہ پالن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے تو ہوائیں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نباتاتی نظام چل رہا ہے اللہ میرا سمائے مال پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی فاس طے کو منہ ہو پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا تمہارے پینے کے لیے بندوبست کیا ان تم لہو بے اور دیکھو تم اس کا اسٹور نہیں کر سکتے اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے کہاں کس طرح بناؤ گے خزانہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو واٹر سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھیے کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیئرس ہیں یہ کیا ہے یہ واٹر سٹوریج ہے ٹینکس ہے یہیں سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے وہ پگھل رہا ہے سب دھوپ سے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا کہیں کنواں کھود لیا پھر وہ پانی سارا کا سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا ڈرین ہو گیا پھر سمندر سے اب یہاں پر دھوپ کی تمازت سے بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں پھر وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ جو اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے نیا اسٹو یہ تو نظام ہے اللہ کا اور یہ واٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے مبدۂ حیات پانی ہے مادہ تخلیق حیوانات کا اس دنیا کے حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے لیکن مبدع حیات جو ہے حیات انسانی جو ہے یہاں پر یا حیات حیاوانی جو زمین کی ہے اس پلانٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدع پانی ہے اس حیات تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے بمان تم لہو بے تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو کتنا سٹور کر سکتے ہو کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو کتنے بڑے پیمانے پر یہ واٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے الحمد الحی و نمیت اور یہ یقیناً ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں زندہ بھی رکھتے ہیں موت بھی وارد کرتے ہیں وہ نہن الوارثون اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے ہر شے ختم ہو جائے گی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے ہماری ہی ملکیت ہے ولقد علم نل مستقدمین ولقد علم نل مستاخرین ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے اب دیکھیے کیونکہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے یہ اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں الصادقل والانصار والذین تبعوهم باحسان یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمان ابن اوف سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہے لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے ولقت علم نل مستقبل ان کو و لقت نل مسترین بھائی نربا کا ہوا یا شروع ہو اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا ان نحو حکیم العلیم یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے اب جو اگلا رکو آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور یہ ثقیل اصطلاح تین مرتبہ آئی ہے اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے ولقل خلق انسان ہم اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھڑکنے لگی ہم مسنون سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ذمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں اب ان کو گنتے جائیے نمبر ایک تراب مٹی سے بنایا انسان مٹی میں پانی مل گیا گارا بن گیا تو اس کو کہتے ہیں تین من تین تری من نارن و خلق ہوں من تین یہ سورہ آراف میں ہم پڑھا ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تین کے بعد آیا تین لازم لازب گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے پوتتے تھے گارا بناتے تھے تگاری ہوتی تھی پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے تھے کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا لیکن جب وہ گارا گرا سن جاتا ہے اس میں ریس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اب جب اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھیں تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لہز سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے وہ تین ان لازم ہے اس سے اگلی اسٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی تو اس میں ہے ہم مصنون سنا ہوا گارا پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے یا زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے اس آپ چلتے ہیں تو وہ کڑکڑ کر ٹوٹتی ہے کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کی زمین میں قرآن میں آئے حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا پھر تین لازم سے بنایا پھر ہمیں مصنون سے بنایا من سلسالن کل فخار سے بنایا اور سلسالن من ہمیں مصنون پھر سلسالن کل فقار آخری سٹیج ہے وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا پورا رحمان میں تو اس سے یقیناً کوربریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے مند قرآن اور سائنس متفق ہو گئے پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی پانی ملا مبدع حیات پانی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی اور اسی میں پھر جب وہ دراریں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا ایل جی یا ایمیبا حیواناتی حیات اور یا یہ کہ نباتاتی حیات کا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ یہ تمام جو الفاظ جو ہیں قرآن کے لیے استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط و تعلق قائم ہوتا ہے اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد اس گارے سے کہ جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارا پھر وہ کھڑکنے لگا تھا سوکھ کر وہ جان نہ خلک نہ ہو من قبل اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے من ناری کی آگ سے اب یہ سموم سے مراد کیا ہے بعد سموم آپ نے سنا ہوگا وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی سہراؤں میں آتی ہے آگ جھلک دینے والی گرم ہوا تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ یہ بھی ہم نے فزکس میں پڑھا تھا جن لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھی ہوگی میں کہ یہ جو شولہ ہوتا ہے فلیم فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد حالا جو نظر نہیں آتا اس میں ہوتی ہے تیزی شریر جو ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا اس حصے سے آگ کی اس لو سے اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہے اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے اب ایک یہ کہ طلب ماہیت ہو چکی ہے ہمارا جو یہ پروٹوپلائزم ہے جو ہمارے ٹیشوز ہیں باڈی ٹیشوز وہ مٹی تو نہیں ہے اگرچہ سورس مٹی ہے بنے مٹی سے لیکن اب مٹی نہیں ہے دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے وہ اس قال رب کل ملائے کا خالق سوسال مزدور اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پھر وہی الفاظ من کل ثقیل لفظ ثقیل اصطلاح ہے اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجیے کہ نفس آدم نہیں آیا بشر بنانے لگا ہوں کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے نفس آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا اور سورہ علیہ عمران کی عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے تراب ثم قال له الحکن فیکون وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو سراہ بشر انسان جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے فیضا سمیت ہوں جب میں اس کا تصویہ کر لوں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے جیسے کسی شے کا ایک ہولا بن گیا پھر اس کی نوک پلک سواری جاتی ہے مین اسٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے اس پہ پینٹنگ ہے یہ تصویہ ہے فیضا سوید ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح لکھ سکھ سے درست کر دوں صحیح بنا دوں پورا کر لوں ون نفق تو ہے اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے کہ روحی ضمیر متکلم کا سیدھا ہے سیدھا سیدھا فقا لہو ساجدین تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں فصد الملائے کا تو کلو مجماؤ اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے کل کے کل نے سب نے مل کر دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں رہا نہ جبرائیل نہ مکائل نہ اسرافی اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ سب یہ بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا اس کی وجہ سورہ پورا میں مل جائے گی ابا یقون یہ پورا اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے کالا اللہ کا اللہ تکون آج دین اللہ نے فرمائے بیس کیا ہوا تجھے کیا سبب ہے تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کالا لم اکل اسل بشرین خلق تہ مسرو اس نے کہا میرے لیے یہ روا نہیں ہے میں اس میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جبکہ وہ کھنکھنانے لگا ہوا کالا منہا فائنا کر عظیم اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے اس میں سے نکل جاؤ اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو بینا علیہ کر لانت علا یوم الدین اور اب تم پر لانت رہے گی یوم الدین تک جگاؤ سزا کے دن تک یوم باس بادل موت تک کال رب فارظ مرسود تو اس نے درخواست کی کہ پروردگار پھر مجھے ذرا محلت دے دے ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کال اب من المنظرین اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا جاؤ ٹھیک ہے تمہیں ڈھیل دے دی گئی تمہیں یہ رخصت مل گئی تمہیں یہ چھوٹ مل گئی مہلت مل گئی الا یوم وقت معلوم اس وقت معین کے دن تک یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے وہ ابلیس جو ہے جن ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے خود اپنی اسی لاد کے ساتھ باقی اس کی اولاد اس کی اور نسل جو ہے اس کی ضروریت ہے وہ اپنی جگہ ہے کالا بیمار ہوں تو نہیں اب اس نے کہا پرور جگہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہم نوٹ کیجیے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے بما ہوئے تنی تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے نہ ازن نہ لہوں مجمعین تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدم ربا کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لیے یہ اسی میں گم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی وہ اویل نہ مجمعی تو یہ بھول جائیں گے یہ وہ لگ جائیں گے انہیں چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سب کو اللہ المخلصین سوائے ان میں سے ان کے کہ جن کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے تو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پہ وہی نوٹ کیجیے مخلص ہے مخلصین جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا دور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں کالحا خراۃ اللّیہ مستقیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرا تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا میں نے تمہیں چھوٹ دی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو پہکا لو باقی یہ کہ ان عبادی لہ سلک الم سلطان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے ان عبادی لہ سلک الم سلطان من الغاوین سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر گواہ ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی نس پرستی کی طرف مائل ہو نہ وہ تو تیری پیروی کریں گے ان کو تو جدھر چاہے لے جا جس کھائی میں لے جا چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے اور جس جہنم کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے مجھے اس سے دلچسپی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا وہ نہ جہنم لام ہوں اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانا ہوگا سب کا جو بھی تیری پیروی کرے گے لہٰذا تو باب اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں بالکل باب منہ جزم مقصوب اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے دن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے واللہ اللہ عالم ان المتقین فی جناتی موجود اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی اور جو اب پہلے تقوع ہوں گے فی جنات و عیون وہ ہوں گے جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں ادخلو حاب سلام نامنی ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں وہ نظارہ معافی سدوری منغل یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ کو دورت ہوگی اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوا کوئی شکایت کسی سے کوئی کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی غل ہو وہ ہم نکال دیں گے اللہ سرور متقابل وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی متقابل لائے سیاح نصب انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وما ہوں مینہ مخرجی نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں نبے عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجیے الرحیم کہ میں یقین الغفور ہوں رحیم ہوں میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وہ ان عذابی ہو الزاب العلیم میری ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈز نہ ہو جائے نچند نہ ہو جائے وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے بین الخوف و رجا یہ کیفیت رہنی چاہیے وہ نبے ہوں انجیس ابراہیم اور ذرا ان کو بتا دیجیے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں وہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بود میں اس دخل علیہ فقال السلامہ جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام کالا انامکو وجلون تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے کالو لا لاتا جلان بشروں کا بھی غلام عالیم نے کہا کہ نہیں ڈریے نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں کالا بشر تمونی اللہ تبشر تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود اللہ یہاں اللہ رغم کے معنی میں اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجیے کہ غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو کالو بشرنا ان کا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دی حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی امر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فلا تکم من القانتین تو ابراہیم آپ تو پھر نا امید لوگوں میں سے تو نہ ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے کالا ومئی یقنت من رحمت رب اللہ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت عین بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یاہیا کی والدہ کو جو کہ بالکل باندھ رہی ساری عمر اور حضرت لکیا جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے کالف افماقت بکم ایوہ المرسلون اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتہ دو ہے جو بھیجے گئے ہو ایل ہو تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہے ہو کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے آلو اللہ وسلم اللہ قومی مجرمین ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف اللہ اعلی لوت سوائے اعلی لوت آپ لوت کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے ان منجو مجمعین ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے علم راہ کا اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے قدرنا انہا لمن الغابرین ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی فلما جا آل لوت المرسلون تو جب یہ لوت کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے کالا کم قوم منکرون وہی بات حضرت بوت نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجدی سے لوگ ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے تشریف لائے کالو بل جینا کا بھی ماں کالو سے ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ اگر تم بات نہیں آؤ گے خبیص فیل کو نہیں ترک کرو گے شرک سے بات نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اب وہ شے ہم لے کر آئے وہ بالحق و صادقون اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے فاصلے میں اہل کا من اللیل تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وہ تبھی ادبارہ ہوں اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے بلا التفت من کو مہاد اور کوئی آپ سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی یاد آ رہی ہو کوئی تعلقات اب ستا رہے ہوں دل کو ومزو ہے فتو مرور اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وہ قدیدہ علئے ہے اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے ذال کلام یہ فیصلہ ان داب رہا الائے مقتو مسبحی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہیں منسیہ کر دیے جائیں گے یہاں کوئی ایک متنف بھی نہیں بچے گا وجا اہل المدینت یہ سب شعور اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوٹ کے ہاں تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کالا انہا فلا فلاں حضرت لوت نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو و تق اللہ ولا تحزون اللہ کا تقوا اختیار کرو اور میری بے بےآبوئی مت کرو کالو اولم ننہ عالمی انہوں نے کہا کہ دیکھو بلوت ہم نے تمہیں تمام جہانے والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں تم والوں کے بیچ میں آنے والے تم کو ٹھیکیدار بن گئے ہو پوری دنیا کے اوللم ننہا کا کہ ہم نے منع نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جائے کرو کال ہا الائے بناتی تم فائلی ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہ میں ارض کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی دی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنایا تھا یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا یہ آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے لامروں کا ان ام لفی سکرت ہی تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے عین این ہے والا عمر ہے یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے توخلطم صحت مشرقین تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگاڑ نے اجالا ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجالے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ان ایک چنگاڑ نے آ پکڑا فجالنا آ لیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ اوپر وہ ہم کرنا علیہ نجارت من سجیل اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش ان نفیز یا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم اور الف جو ہے اس میں حقیقت جو اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اصل یہ ہوتے علامت اسم کے معنی بھی علامت ہے یہ میرا نام ہے یہ آپ کا نام ہے یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہنچانتے ہیں تو جو لوگ علامتوں سے متوسم باب تفاول بن جائے گا جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہے جو آیات آفاقیہ آیات تاریخیہ آیات انفسیہ آیات قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہیں ان نفیزالے کا لا آیات المتوسمی وہ ان نہا لاب صبیل مقیم اور وہ جو بستیاں تھیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھی یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک ویڈیٹرین کے ساحل تک اور یہ سیدھا راستہ تھا کیریوان روٹ مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا سریز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا round the Cape of Good Hope یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڈی گاما نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا سویز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہے یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیریوانس تھے کہ جو ان جہاں سے لے کر سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر یہ راستہ ہے امام مقیم سبیل المقیم اس کو کہا گیا سیدھا راستہ سیدھی شاہراہ اسی پر یہ اصحاب ہجر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اصحاب مدین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھی ان نفیزہ کلائے المومنین یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے و ان کانسابیک الغالمین اسی طریقے سے جو بن والے تھے مدین والے وہ بھی بہت غالب تھے یہ ایکا کا لفظ بھی ان کے لیے آیا ہے یہ مدین والے تکمنا بن ہوں یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کہ صرف حضرت لوت علیہ السلام کا ہوا ہے امبا رسول کے انداز میں باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصرت النبیین کے انداز میں باقی یہاں پہ جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے یہ امبا رسول کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت شعیب لیکن شعیب کا نام نہیں یہاں آیا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے تکمنا بن ہوں ان سے بھی ہم نے انتقام لیا نہ ہوما نب امام مبین اور یقیناً وہ بھی یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہے وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ولقد لکب اصحاب الحجر سلی اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو ہجر بھی کہتے ہیں جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم آد آباد تھی اسے احتاف کہتے ہیں اس علاقے کا نام احتاف تھا قوم کا نام آد تھا جو رسول بھیجے گئے وہ ہود تھے اس علاقے کا نام ہجر ہے قوم کا نام سبود ہے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ وسلام مسلط صاب الحجر المرسلین اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے بھیجے ہو رسولوں کو ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے پھر بعد میں اللہ نے آخری جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے وہ آتے نہ ہوں آئے نا انہیں ہم نے اپنی آیات دی ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ سالے کی اونٹنی کا انہا مورزین لیکن وہ ان سے منہ ہی پھیرتے رہے اعراض ہی کرتے رہے وقان آمنین اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہے میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا اس پورے علاقے کو فاقدت ہوں صحت اور مسلم تو انہیں بھی آپ پکڑا ایک چنگھار میں صبح کے وقت اغنا اونا ماکان کانو یکسبون تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت دودھ کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا تو تین تو ہیں وہ امبا غسل میں سے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہ حود میں اس سے پہلے آ چکا ہے اب جو آخری پندرہ آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہے دعوت دین کے اعتبار سے اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے الل اعلان اس معنی میں نہیں ڈنکے کی چوٹ نہیں بلکہ جن سے تعلق تھا جن سے دوستی تھی جن سے پرانی واقفیت تھی جسے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتی ہیں انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی تو یہ غلط ہے انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے حضرت ابوبہ کے بہت پرانے دوست تھے ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی حضرت علی ہے جو چچا زاد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں زیر کفالت ہیں ان سے بات کی ہے اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن لیکن پھر یہ کہ تقریباً تین سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ الل اعلان دا وسو وہ آیت اس صورت میں آ رہی ہے وما خلق میں سماوات ولد وما بینا ہما اللہ بالحق اور ہم نے نہیں بنایا تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہے مگر حق کے ساتھ پرپز فل کریشن ہے یہ یہ پرپز لیس نہیں ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے یہ کوئی سلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائتھولوجی میں ہے رام کی لیلا ہے جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹخ دیا پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹخ دیا پھر پہلا اٹھا لیا اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے اسی طریقے سے رام جی جو ہے کھیل رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں تخ سے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی کو اٹھا کر وہ راجا بنا دیتے ہیں تو یہ کھیل ہے رام کا رام کی لیلا ہے یہ تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے ربنا ما خلق کہا کہ سبحان کا فقین عذاب النار تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے اور یہ کوئی آپ تیرا مشغلہ ہے نہیں وما خلق نہ سماوات وما بینا اللہ و ان سات اس حق کا فیصلہ یہ ہے اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے by very nature by his very nature he knows this is good this is even یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے ایک تمیز ہے یہ ایون ہے ایون ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پیش کر رہے ہوتے تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیک و کاروں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور سلا انہیں ان کا مل سکے اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری سزا مل سکے تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے وما خلق میں سماوات وما ہما اللہ اللہ و ان سات قیامت آ کر رہے گی پس پہ سفل جمیل تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام دیجیے یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے قیامت آئے گی یہ کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے صبر سے کام لیجیے پس پہی سفل جمیل ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے سن لیجئے سنا انسنا کر لیجئے یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بشری کے بشریک سزا ملنی چاہیے یہ بد مجھے کیا کہہ گیا ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا اور یہ مجھے فاحر کہہ گیا یا مسور کہہ گیا نہیں پچ سفر جمیل ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجیے نظر انداز کیجیے ان رب کا ہوا خلاق العلیم یقیناً آپ کا رب جو ہے وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلاق ہے اور ظاہر بات ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے اللہ عالم و من خلق وہ لطیف الخبیر کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہر ہر کو اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے کہاں کہاں ہے اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن گھڑی کا بنانے والا جانتا ہے اللہ عالم و من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ ہوا خلاق العلیم وہ تو خلاق العلیم ہے برقد آتینا کا سب من المسانی دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجیے دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجیے اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے دوہرا دوہرا کر دوہرا دوہرا کر یہ جو ہے جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے ملب یقرا بفاتحہ تھی کتاب لاسلا ملب یقرا بفاتے اس کی تو نماز ہی نہیں ہے نماز کا جزو لازی ہے بلکہ قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدین اسفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی حدیث قدسی تو وہ تو اصل اصلاط ہے ہی سورہ فاتحہ بل قرآن عظیم اور یہی بڑا قرآن ہے یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتا اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا اس کو کافیہ بھی کہا شافیہ بھی کہا گیا یہ ام القرآن بھی ہے ملک داتنا کا نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں یہ کیوں گرایا جا رہا ہے ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا کیونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا ابو جہل مالدار ہے ولید مغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے یہ محمد تو یتیم تھے کوئی بال دولت ان کے پاس نہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے تو بیوی کا مال ہے اپنا تو نہیں ہے یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے معیارات تھے جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے وہ تو یہ تھے اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب ہے کہ اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے آتے نا کا صبر من المسانی و قرآن العظیم ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل اور نہ تورات میں نہ انجیل میں یہ سورہ فاتحہ ہے ولقد آفینا کا و قرآن تمدن آئین کا متانا بھی ازواج امن ہوں تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے ان کی جائیدادیں ہیں ولید بن مغیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں اس کی جائیداد طائف میں بھی ہے مکے میں بھی ہے آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ کے برابر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا اللہ کو جاننے والا ہو تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا مافیا کی وہی وقت ہونی چاہیے وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ لاتم ہوم ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھے ولا تحزن ہی اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں آپ اس کو غم بھی نہ کھائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا کنبہ ہے قبیلہ ہے اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے لیکن یہ کہ غم نہ کیجیے آپ وقف جناح کل علم اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے یہ ہمارے فقرا جب آتے ہیں یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجیے سلام رب کم اللہ نفس الرحمٰ اس انداز میں ان کا استقبال کیجیے ان کے سامنے توازو کیجیے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے وقف جناح کل مومنین یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ تاہا کے اندر آئے گا وقف جناح کل منی تباہ کا من المومنین اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ اسرائیل میں کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو اپنے بازو کو ذرا جھکا کر رکھا کرو والدین کے سامنے سن کر نہ کھڑے ہو کندھے جو اٹھے ہوئے بلکہ کندھے ذرا دبا کر وقف جناح انی ان نذیر المبین اور کہہ دیجیے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھلم کھلا خبردار کرنے والا میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کمان ضلع عدل مختصمین جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے اللہ دین اجال القرآن عظیم قرآن کو انہوں نے بوٹیاں بنا لیا ہے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے اب اس کے اندر دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے اور مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھائی فلاں صورت تو میری ہے وہ تمہیں وہ تمہیں لے جاؤں گا وہ فلاں صورت جو محمد کہتا ہے وہ وہ, وہ, وہ تم لے جانا وغیرہ وغیرہ آپس میں وہ تقسیم کرتے تھے حضی مذاق میں تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے ایک رائے یہ ہے مجھے وہ زیادہ قریب قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے لفظ کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ولاب النوی بین ہے ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا اور وہ گویا کہ تورات تھی اللہ کی کتاب تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یہود نے اور کراتیسا تجارو رہو کراتیسا ٹکڑ رہا و طوفون کسی یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام کی آیت نمبر اکیانوے میں تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصہ دائر کیا کچھ چھپایا تو ان دونوں کی رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہم رب کا تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے نس اللہ مجمعین ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے یہ وہی آ گیا ہے فلاس علن الم المرسلیم یہ جو سورہ آراف کی آیت نمبر چھ تھی ہم لازمل پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا فم رب کا لنس الم اجمعین تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے حساب کتاب لے لیں گے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے آپ ذرا صبر کیجئے اما کانو یا ملون جو کچھ کے یہ کر رہے تھے فسدا بما تو مر یہ ہے وہ آیت اب دنکے کی چوٹ اعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے شمخون ماریں گے اب کیسے لوگوں کو بتائیں کوئی کمیونیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں کیسے خبر دیں کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے زاد برہنا ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرح سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نذیر اونیان کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز آ رہی ہے آواز لگاتا تھا واہ سبا ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں small hours of the morning وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قتل کرتے تھے اور مار جاتے تھے تو وہاں صبح ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھائی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کون سا قبیلہ ہے کس کے بارے میں اطلاع ہے اطلاع صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر سبا ہا کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دی ہے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی مجمع میں پھر ابو الحب نے کہا تھا تب لکا لہٰذا جمع کرنا تمہارے لیے ہلاکت ہو ابھی اس کام کے لیے جمع کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا تو یہ مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی ابتدائی دور کی ہے فسدا بما و عارض مشرقین تو ڈنکے کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرقوں سے اعراض کیجئے پرواہ نہ کیجئے ان کی کفے کف کر مستحزین یہ جو استحزا کرنے والے ہیں تمسر اڑانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوئے رہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ مال بھی کا نہیں کر سکے گی اللہض اللہ الہ آخرا جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فسو فیا علمون تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اب وہ آیت تعبیر جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں اور سورہ انعام میں خاص طور پر وقت نالموں اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے ان کا عزیب و صدروں کا بیمار یا کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا کا سایہ آ گیا کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے اتبا ابن ربیہ ایک دفعہ آیا کیونکہ وہ بزرگ تھا خاندان معمر آدمی تھا بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لے آؤں گا علاج کرا دوں گا تمہارا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا شاعر ہے کچھ نے کہا کہ ایک انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا ہے آدمی غلام اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورے پچھلی کتابوں کا جاننے والا اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر بھونس جماتے ہیں کہ یہ اب ابھی آئیے تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی وہ ولقد ناظمو اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے نالم و ان کا یزیق کس حد کا بیما یا کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے فصبح بے حمد رب بس اپنے رب کے حمد میں اور تصویر میں لگے رہیے تصویر کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اطمینان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے وہ کم من ساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ سجدہ کیجیے تصویر کیجیے حمد کیجیے اپنے رب کے ساتھ تعلق تعلق مالدہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط پر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی وابد رب کا حتہ یاتی یقل یقین اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شے ہے شدنی ہے موت یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش اندر ہی رہ میں تراش و میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے وہاں بدھ رب یا یاتی عقل یقین اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفالی ویا بالآیات و ذکر حکیم